مختصر سی صورت جو آٹھ آیات پر مشتمل ہے اللہ رب العزت نے اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات تھے ان انعامات میں سے کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا اس سے پہلی والی صورت سورہ زحامت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے چند انعامات کا ذکر فرمایا تھا جس میں یہ انعام بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ٹھکانہ نصیب فرمایا یتیمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی اللہ رب العزت کے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت امتحانات ابتلاعات اور بہت سی مشقتیں تھیں وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر بہت بڑے بڑے انعامات بھی تھے انہی انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا علم نشرح لک صدرک انہی انعامات میں سے کیا یہ انعام نہیں ہے علم نشرح کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک نہیں کھولا علم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا انشراح یعنی سینے کو کھول دیا گیا الحمدر اللہ کا صدر کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا یہ سینے کا کھلنا یہ ان کی صدر یہ کیا چیز ہے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ سرائے صدر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ظاہری اور ایک باطنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک جو کھولا گیا وہ ظاہری طور پر بھی کھولا گیا اور باطنی طور پر بھی کھولا گیا شق صدر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو نکال کر آب زمزم شریف سے دھو کر واپس سینے میں رکھا گیا ظاہری طور پر بھی یہ واقعات پیش آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں چار مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا سینہ مبارک کو کھولا گیا ظاہری طور پر جسم سے دل کو نکال کر دھویا گیا ایک جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چار سال کی تھی آپ سیدہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں دار بنی اب بکر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے دو ایسے شخص آئے جن کا لباس عجیب و غریب تھا جن کی شکل اور صورت اور حیت عجیب و غریب تھی وہ دونوں آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا آپ کا سینہ مبارک کو چیر کر دل مبارک کو دھو کر واپس سینے میں رکھا جو بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ بھاگے بھاگے حضرت حلیمہ کے پاس گئے جا کر بتایا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے ان کا سینہ چیر دیا ہے حضرت حلیمہ سادیہ پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلی دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے آپ کے چہرے انور پر اشتراک کی کیفیت تھی آپ کے سینہ مبارک پر زخم کے مندمل ہونے کی علامات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم پر عجیب سی کیفیت تھی یہ آپ کا بچپنا تھا بچپن میں جب بچے کے دل میں کھیل کود کے خیالات ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے تھے اللہ کے نبی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھاری ذمہ داری آنے والی تھی اس لیے آپ کو بچپن میں آپ کے دل سے بچپن کے خیالات کو صاف ستھرا کر کے آپ کے سینے میں آپ کے دل مبارک کو واپس رکھ دیا گیا چار سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا پھر جب آپ کی عمر دس سال کی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سہرا میں تھا میں نے دو ایسے شخص دیکھے جن جیسا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان کا لباس بھی عجیب و غریب تھا ان کی حیت اور شخصیت بھی عجیب و غریب تھی وہ دونوں آئے انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا میرے سینے کو چاپ کیا میرا دل نکالا اس کو دھو کر واپس رکھ دیا فرمانے لگے عجیب حالت تھی نہ تو جسم کے کاٹنے کا درد ہوا نہ جسم کے کٹنے سے خون نکلا اور نہ واپس کسی قسم کی تکلیف ہوئی اور دوبارہ آپ کا سینہ مبارک جوڑ دیا گیا اس لیے کہ یہ آپ کی عمر کا وہ حصہ تھا جب انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے جوانی کے سفر کی طرف گامزن ہوتا ہے عجیب عجیب قسم کے خیالات اور عجیب عجیب قسم کی خواہشات انسان کے دل میں ذہن و دماغ میں جنم لیتی ہیں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو اور دل مبارک کو ان تمام چیزوں سے پاک کر دیا گیا تیسرا شک صدر آپ کا سینہ مبارک کا کھولنا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کی ہوئی اور آپ کے کندھوں پر آپ کے کندھوں پر نبوت کا باغ رکھا جانے لگا آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا جانے لگا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک کو نکال کر دھویا گیا تاکہ آپ کو نبوت کا بوجھ اٹھانے میں آسانی ہو دعوت دینے میں آسانی ہو دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ دنیا کے نظام کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ پیدا ہو حق بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہو دنیا میں دین کو غالب کرنے کا عزم پیدا ہو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیا گیا چوتھی بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی آپ حضرت ام میں حانی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے گھر کی چھت کو چیر کر فرشتے آئے اور آپ کو حتیم شریف میں لے گئے وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چیر کر آپ کے دل مبارک کو نکال کر آب زمزم شریف سے دھویا گیا اس لیے کہ آپ کو معراج کی سیر کرانی تھی آپ کو آسمانوں کی سیر کرانی تھی آپ کو عالم برزخ کے مناظر دکھانے تھے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا تھا رب کا قرب ملنا تھا تم مدنا فتد اللہ تھا رب کی معرفت ملنی تھی رب کی ملاقات ملنی تھی اس کے لیے آپ کے سینہ مبارک کو چیر کر آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا تاکہ آپ ان جگہوں کی ان مقامات کی اور ان ان مناظر کی آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو سکے آپ ان کو برداشت کر سکے جہاں جا کر جبرائیل امین کے پر بھی جلنے لگے وہاں سے آگے آپ چلے گئے اس لیے آپ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سینہ مبارک میں وہ طاقت رکھ دی وہ برداشت رکھ دی اور یہ شک صدر کا آخری قصہ تھا آخری واقعہ تھا جو چوتھی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا آپ کا سینہ مبارک چک کیا گیا لیکن یہ تمام واقعات ظاہری ہیں علم نشرال کا صدرت میں جو کہا گیا کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا یعنی آپ کے سینے کو کھولا یہ باطنی شرح صدر ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دل میں حوصلے کا پیدا ہو جانا باطنی شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے والی آزمائشوں کو خواب کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے اور دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کے سامنے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے سامنے حق بات کہنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے اس چیز کا نام شرح صدر ہے جس کو حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام نے رب سے مانگا رب شرح لی صدری وی امری اے ربا میرے سینے کو کھول دے اس لیے کہ فرعون جیسے ظالم جابر اور تاغوت کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے حق بات کہنی ہے جو جسم میں میخیں گاڑ دینے والا ہے جو جسم کے ٹکڑے کر دینے والا ہے جو جبار ہے جو ظالم ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا ہے کہ ایک رب کو مان لو اس کے لیے بہت بڑے دل کی ضرورت ہے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے رب سے وہ حوصلہ مانگا رب بھی صدری ربا میرے سینے کو کھول دے اللہ رب العزت نے وہی حوصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب فرمایا اس لیے کہ علیہ السلاط وسلام کا مقابلہ تو ایک فرعون سے تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو سینکڑوں فراہین موجود تھے سینکڑوں فرعون موجود تھے ابو جہل کی صورت میں امیہ بن خلف کی صورت میں کئی جبو جہل سے بڑے بڑے ظالم لوگ موجود تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا گیا آپ کو حوصلہ دیا گیا اسی چیز کا نام ہے شرح صدر جس کو قرآن پاک میں کہا گیا نور ربی کہ جس شخص کا بھی سینہ رب نے اسلام کے لیے کھول دیا اس کو رب کی طرف سے نور مل گیا ہمت مل گئی حوصلہ مل گیا آخر کیا چیز ہے کہ انسان تو سارے ایک جیسے ہیں سارے ایک جیسے انسان ہیں لیکن ایک کو دیکھو جو سب کچھ برداشت کرتا چلا جائے گا رب کے کلمے کے لیے جس کی ساری زندگی کا حاصل یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور دوسرا اسی جیسا ہوگا کہ جس کی زندگی کا حاصل یہ ہوگا کہ جب میں مروں تو بہت بڑی جاگیریں چھوڑ کر جاؤں بہت مال بنا کر جاؤں بہت کچھ دنیا میں چھوڑ کر چلا جاؤں وہ بھی انسان یہ بھی انسان لیکن فکر کتنی مختلف ہو گئی اسی کو قرآن پاک میں کہا گیا اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ را اِنَّ ان لَشَتَّا کہ تمہاری محنتیں تمہارے طور تمہارے طریقے تمہارا چال چلن تمہارے ذہن فکر نظریے یہ مختلف قسم کے ہیں جس کا نظریہ درست ہو گیا اس کو رب کی طرف سے شرح صدر مل گیا آخر کون سی چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو پھانسی کے پھندے پر بھی مسکرا دیتی ہے کہ مسکراتا ہوا انسان سولی پر لٹک جاتا ہے کون سی چیز ہے کہ جو زخموں سے چور چور بھی لبوں پر مسکراہٹ لے آتی ہے کون سی چیز ہے جو انسان کو بڑے بڑے رنج اور آرام اور بڑے بڑے دکھ درد کو برداشت کرنے کی قوت دے دیتی ہے کون سی چیز ہے جو دنیا کے فرعونوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ دے دیتی ہے وہ شرح صدر ہے وہ سینے کا کھل جانا ہے اور کسی چیز کا فرق نہیں ہے آخر کیا چیز تھی کہ جو حضرت موسا علیہ السلاط وسلام فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے کہ فرعون مان جا رب کو وہ کون سی چیز تھی جو ابراہیم علیہ السلاط وسلام سنم گدوں میں بت گدوں میں کھڑے ہو گئے بتوں کو گرانے کے لیے اور کہنے لگے کہ رب کو مان لو وہ کون سی چیز تھی وہ شرح صدر تھا وہ کون سی چیز تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر کے دن نبوت ملتی ہے اور منگل کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با جماعت مکت المکرمہ میں نماز ادا فرماتے ہیں یہ شرح صدر ہے جس کو نصیب ہو جائے بڑی عجیب کیفیت ہے رب سے ماننا چاہیے کہ ربا شرح صدر نصیب فرما جس کو شرح صدر مل گیا جس کا سینہ دین کے لیے کھل گیا اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں کیا چیز ہے آخر کے ایک شخص کے سامنے آئے گا شیطان سود لے کر آئے گا اس کا سینہ کھل جائے گا وہ کہے گا نہیں ربا میں بھوکا مر جاؤں گا اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا رب اس کو بھوکا نہیں مارے گا رب اس کو دنیا میں تنہا نہیں چھوڑے گا لیکن جو شیطان کے کہنے پر بہت گیا اس کے دل میں شرائے صدر نہیں ہے اس کا سینہ کھلا نہیں ہے اس کے سامنے رب کی طاقت نہیں ہے جس کو رب کی طاقت کا یقین ہو جائے اس کی زندگی عجیب ہو جاتی ہے سیدہ زنیرا رضی اللہ تعالیٰ روایات میں آتا ہے کہ اتنا ظلم کیا گیا ان پر غلام تھی باندھی تھی آقا ظلم کرتا ہے کلمہ پڑھنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے پر ظلم کرتا ہے اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی نہ بینا ہو گئی لیکن شرح صدر ہے چاہیے تو یہ تھا کہ رب سے شکوا کرتی کہ ربا میں تو تجھے ماننے والی تیری خاطر مارے کھانے والی تیرا کلمہ پڑھنے والی تو نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی نہیں شرح صدر عجیب چیز ہوتی ہے جس کو شرح صدر مل گیا جس کا سینا کھل گیا آگے سے آقا مالک چڑھا کر کہنے لگا کہنے لگا تو لات اور منات کو نہیں مانتی تھی اس لیے تیری بینائی چلی گئی تو نبینا ہو گئی تو میرے خداؤں کو مانتی تو لات منات اسدا کو مانتی آج نبینا نہ ہوتی کہنے لگی نہیں نہیں مالک الملک وہ مالک ہے وہ بینائی دینے والا ہے وہ نابینا کرنے والا ہے بینائی دی اسی نے تھی اسی نے چھین لی نہ تیرے رب کل کچھ تھے نہ آج کچھ ہے جب تک میری بینائی تھی تب بھی تیرے رب کا انکار تھا تیرے خداؤں کا انکار تھا اور ایک رب کا اقرار تھا آج اگر نابینا ہو گئی ہوں تب بھی اسی رب کا کلمہ پڑھتی ہوں تیرے ربوب کو نہیں مانتی تیرے الہوں کو نہیں مانتی جب اس طرح سینہ کھل گیا رب نے بینائی بھی واپس کر دی آنکھوں میں بینائی آ گئی یہ شرح صدر ہے جس کو شرح صدر مل جائے جس کا سینہ کھل جائے جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ دکان بند کر دوں نماز کا وقت ہو گیا ہے جا کر رب کو راضی کروں وہ رب نماز کے بعد اس گاس کو لے کر آئے گا جو میرے مقدر میں تھا تالا لگانے تک شرح صدر کی ضرورت ہوگی تالا لگنے کے بعد رب گاس کو خود لے کر آئے لیکن تالا لگانے تک ہمت اسی کو ملے گی کہ جس کو شرح صدر ہوگا آج دنیا کے ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے والے کون لوگ ہیں جو کوئی کہیں سے آ کر للکارتا ہے کوئی کہیں سے آ کر للکارتا ہے کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر کہتا ہے کوئی غاروں کی تاریخی میں بیٹھ کر کہتا ہے کوئی شیخ اسامہ جیسا شہزادہ ہجرتوں میں آ کر للکارتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پلے کیا ہے یہ کس چیز پر للکارتے ہیں رب کہتا ہے کہ یہ شرح صدر پر للکارتے ہیں رب نے ان کا سینہ کھول دیا ہے ان کو دشمنوں کی طاقت نظر نہیں آتی ان کے سامنے دشمن بچی کے مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور نظر آتے ہیں تب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں میدان میں اور جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں رب بڑے بڑے فرعونوں کو ان کے سامنے جھکا ڈالتا ہے شرح صدر بہت بڑی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا آپ کے کندھوں پر دار نبوت رکھی گئی تو آپ کے سینہ انور سینہ مبارک کھول دیا گیا رب کی اطاعت کے لیے فرما برداری کے لیے اور دنیا کے نظام سے ٹکرانے کے لیے آپ کو ہمت اور حوصلہ دے دیا گیا اور مصیبتوں پر برداشت دے دی گئی اس چیز کا نام تھا شرح صدر یہ تھی نعمت جس کو رب نے قرآن میں کہا علم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا وزان کا وزرک اور ہم نے آپ کے کندھوں سے بوجھ اتار دیا آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا وہ کون سا بوجھ اللہ بہرک وہ بوجھ کے جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا وہ بوجھ کون سا بوجھ تھا وہ بوجھ نبوت کا بوجھ تھا وہ بار ذمہ داری تھا وہ امت کی فکر تھی وہ قوم کی فکر تھی وہ ایک ایک شخص کے ایمان لانے کی فکر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ پر آپ کے جسم مبارک پر اس بوجھ کے اثرات سے اللہ رب العزت نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے آپ کو صدیق اکبر جیسے یار دے دیے عمر فاروق جیسے آپ کو معامل دے دیے علی المرتضی جیسے آپ کو پیرے دار دے دیے عثمان غنی جیسے معاونین دے دیے سیدہ خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہم سفر دے دی آپ کو اللہ رب العزت نے جماعت دے دی جس نے مل کر آپ کے ساتھ بوجھ اٹھایا اللہ بھی زہرک وہ بوجھ کے جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا یہ بہت بڑا بوجھ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا بوجھ امت کی فکر ہاں ایمان والو آج ہم تو سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے مذاق آپ کا دین ہمارے لیے مذاق ہمارے لیے دین مشکل بن گیا پیارے آقا کا طریقہ مشکل بن گیا ہماری شادیاں ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہماری خوشیاں ہوں تو آپ کی سنتوں کے خلاف ہمارا غم ہو تو آپ کی سنتوں کے خلاف ہمارا رہن سہن ہو تو آپ کے طریقے کے خلاف ہماری تجارت ہو تو آپ کے بتلائے ہوئے حکم کے خلاف ہر چیز قانوی حیثیت اختیار کر گئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے اولین جو ترجیح تھی وہ اپنی قوم کی فکر تھی اپنی امت کی فکر تھی امت کے ایک ایک فرد کی فکر تھی اسی فکر نے آپ کے چہرے انور کو آپ کے چہرے انور پر آنسو کے علامات بن گئے تھے نشانات بن گئے تھے آپ کی آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے آپ کی کمر مبارک جھک گئی تھی آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے تھے آپ کے پاؤں مبارک پر برم آ جاتے تھے کس کے لیے آتے تھے وہ ایمان والو تمہارے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بوجھ تھا رویا کرتے تھے وہ کیا چیز تھی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے پر مجبور کر دیا وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی خاطر آپ میدان عہد میں زخمی ہوئے وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی خاطر آپ نے میدان آزاد میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے وہ کون سی چیز تھی جس نے بڑھاپے میں آپ کو تبوک جیسے دشوار گزار سفر کرائے وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے آپ کو اپنے چچا کے ٹکڑے اٹھوائے وہ یہی فکر تھی امت کا درد تھا امت کے ایک ایک فرد کی فکر تھی اللہ بھارت وہ یہ بوجھ تھا جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا لیکن رب نے آپ کو جماعت دی رب نے آپ کو ساتھ دینے والے ساتھی دیے رب نے آپ کو وفادار لوگ دیے جنہوں نے آپ کے بوجھ کو اپنا بوجھ بنایا جنہوں نے آپ کی فکر کو اپنی فکر بنایا جنہوں نے آپ کے نظریے کو اپنا نظریہ بنایا آپ کے دکھ اور درد کو اپنی دکھ اور درد بنایا ایسی جماعت اللہ رب العزت نے آپ کو دے دی اور آپ کا کام آسان ہو گیا وہ جماعت صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پیر کے دن آپ کو نبوت کا تاج ملا نبوت کی ذمہ داری ملی منگل کے دن آپ نے سیدنا صدیق اکبر سیدنا علی المرتضی حضرت فتیجت القبرا کے ساتھ مل کر بعض جماعت نماز ادا فرمائی اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت بن گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بستی یا کسی دیہات یا کسی بیابان اور جنگل میں تین افراد بھی موجود ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں ورنہ ان کے درمیان میں شیطان آ جائے گا اور ان کو راستے سے بھٹکا کر لے جائے گا جماعت بہت بڑی نعمت ہے بعضوں نے کہا کہ تین افراد سے جماعت بن جاتی ہے بعضوں نے کہا دس افراد ہوں تو اس کو جماعت کہا جائے گا بعض نے کہا چالیس افراد ہوں تو ان کو جماعت کہا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع جہاں پر بھی کچھ ایمان والے اللہ کے دین کی فکر کے لیے جمع ہو جائیں گے جماعت بن جائیں گے دشمنوں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے مصیبتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے ید اللہ علی الجماع ان پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہوگا اللہ کی نصرت ہوگی اللہ کی مدد ہوگی وہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جماعت مل گئی اور اللہ اکبر کبیرہ کیسی پیاری جماعت ملی کیسے پیارے لوگ ملے کیسے عاشق ملے کیسے فرما بردار ملے ہر لمحے پر پیارے آقا کا ساتھ دینے والے کوئی زخموں سے چور چور ہے تو زخموں کی فکر نہیں ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو پوچھتا ہے کہ میرے حبیب کا کیا ہوا محمد الرسول اللہ کا کیا ہوا کوئی پھانسی کے پھندے پر لٹک رہا ہے کافر کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد کا انکار کر دو کہتے ہیں کہ نہیں مر جانا گوارا ہے لیکن اتنی خبر سننا بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا کوئی آ کر کہتا ہے کہ سو سو شاہ سوار نکل آئے تیر و تلوار سے لیس نکل آئے آج رات آ کر قتل کر دیں گے علی المرتضی جیسے دیوانے بستر پر لیٹ گئے کہ کاٹیں گے تو علی کے جسم کو آ کر کاٹیں گے کوئی صدیق اکبر جیسے ہیں رات کی تاریخی میں نکل پڑے غار میں جا کر آقا آرام پر رہے ہیں جسم پر موزی آ کر ڈس رہا ہے اپنے جسم کو حرکت نہیں دیتے کہ کہیں پیارے آقا کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے رب نے ایسے عاشق دے دیے رب نے ایسے ماننے والے دے دیے اتنی اطاعت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی رب نے ان کو غربت میں آزمایا تب بھی وہ فرما بردار رہے رب نے ان کو مصیبتوں میں آزمایا تب بھی فرما بردار رہے ارے وہ دیکھو بلال حبشی کو سیدنا بلال حبشی مکہ کی تبتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا کر مارا جاتا ہے ببول کے کانٹے چبوئے جاتے ہیں ایسے کہ ہڈی تک پہنچ جائیں جسم کو ایسے داغا جاتا ہے کہ جسم کی چربی پگھل جاتی ہے سیدنا صدیق اکبر گزرتے ہیں تو دیکھتے ہوئے روتے ہیں امیہ بن خل سے کہتے ہیں کہ ظالم چھوڑ دو اس کو کہتا ہے زیادہ رحم آتا ہے تو خرید لو اس کے بدلے میں کوئی اچھا سا تکڑا سا مہنگا سا غلام دے دو خرید لو کہا اس کے بدلے میں غلام بھی دوں گا ایک ہزار دینار بھی دوں گا لیکن اس کو معاف کر دے چھوڑ دے اس کو آزاد کر دے وہ رکھ تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی آہد آہد کلمہ پڑھتے ہیں ان آزمائشوں سے گزارے گئے تب بھی وہ فرما بردار تھے رب نے فتوحات کے دروازے کھول دیے دنیا میں حکومتیں ملنے لگی دنیا میں غنیمتیں ملنے لگی دنیا سمٹ سمٹ کر غلام بن کر قدموں میں آنے لگی تب بھی وہ پیارے آقا کے محبوب رہے پیارے آقا کے فرما بردار رہے پیارے آقا کے حکم ان کے لیے ویسے کہ ویسے رہے کہ جہاں پیارے آقا نے جو فرمایا انہوں نے وہی کچھ کیا وہ دیکھو کسی کو چلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھو سواری پر جا رہے ہیں اچانک سواری روکیں گے نیچے اتر کر نوافل پڑھیں گے لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہوا نہ نوافل کا وقت تھا نہ کوئی تھا فرمایا پیارے آقا یہاں سے گزرتے ہوئے نفل پڑھ کر جایا کرتے نفل ادا کر کے جایا جاتے کوئی ہے مدینہ کی گلیوں میں مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتا ہے اپنے پاؤں کو بچا بچا کر چل رہا ہے ارے دیوانے کیا کرتے ہو فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کے قدم جس جس جگہ پر پڑے تھے آنکھوں کو وہ جگہ آج تک یاد ہے وہاں پر اپنا قدم نہیں رکھ سکتا اور کسی کے عشق کا یہ عالم ہے کہ وہ قدم دیکھ دیکھ کر رکھ رہا ہے ارے تم کیا کرتے ہو تمہارا عشق کیا کہتا ہے کہتے ہیں کہ آنکھوں کو وہ مناظر یاد ہے جب پیارے آقا زمین پر چلا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے زمین پر آپ کے قدم کہاں پر پڑے آج پیارے آقا کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وہیں پر قدم رکھ کر چلیں گے تاکہ پیارے آقا کے طریقے پر چلنا ہو پیارے آقا نے جہاں قدم رکھے وہی غلاموں کے قدم ہوں کوئی عمر فاروق جیسا عاشق ہے کہ جس کے روگ اور دبدبے سے زمین کاپ جاتی ہے جو مدینہ المنورہ سے بیٹھ کر آواز دیتا ہے یا یا جب ہزاروں سینکڑوں میلوں تک اس کی آواز ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہے جو دریائے نیل کو حکم کرتا ہے کہ نیل تجھے پیارے آقا کے غلام کے حکم پر چلنا پڑے گا دریائے نیل آب و تاب کے ساتھ چل پڑتا ہے وہ عمر فاروق کے جس کا حکم چلتا ہے لیکن اس کا یہ عالم ہے کہ ایک جگہ سے چلتے ہوئے جب بھی جاتے ہیں لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے فرمایا رات کی تاریخی میں پیارے آقا گزرے تھے آپ کے قدم لڑکھڑا گئے تھے عمر جب بھی گزرے گا اسی طریقے سے لڑکھڑا کر جائے گا یہاں سے یہ پیارے آقا کو جماعت ملی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ ہلکا کرنے والی یہ جماعت ملی ایسی فرما بردار جماعت کہ جن کے ہاتھوں میں جب تلوار آئی تو تلوار ہو طاقت ہو طاقت کے نشے میں تو لوگ بہت کچھ کر جایا کرتے ہیں جب طاقت ملتی ہے جب نیاموں سے نکلی ہوئی تلواریں ملتی ہیں تو آنکھوں کے سامنے ظلم کے پردے چھا جاتے ہیں قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوا وجعلوا عزت علی ذلہ کہ جب دنیا کے بادشاہوں کو حکمرانوں کو دنیا کی فوجوں کو طاقت ملتی ہے تب وہ مظلوموں کو رون ڈالتے ہیں لیکن پیارے آقا کے غلاموں کی یہ حالت ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی دنیا ان کے سامنے سمٹتی جا رہی تھی لیکن وہ پیارے آقا کے حکموں کے غلام تھے پیارے آقا نے بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر آؤ مکہ والوں کو دیکھ کر آؤ کہ کیا کر رہے ہیں صحابہ کرام میں سے دو گئے جا کر ان کی نقل و حرکت کو دیکھنے لگے لشکر کی تعداد کو دیکھنے لگے سامنے سے دیکھا تو ابو سفیان آ گئے ایک کے دل میں آیا کہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں پیارے آقا کو بہت ستایا ہے مکہ والوں کے طاقتور سردار ہیں مکہ المکرمہ والے ساری جنگیں ان کی ذہانت پر لڑتے ہیں آج اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو مشرقین کمزور پڑ جائیں گے ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی اور سامنے بھی آ چکے ہیں تیر کی حد میں بھی ہیں تیر بھی موجود ہے کمان بھی موجود ہے صرف چلا کر اتنے بڑے اسلام کے دشمن کو ختم کرنا ہے جا کر پیارے آقا سے شاباش لیں گے پیارے آقا بھی خوش ہو جائیں گے لیکن ساتھ والا کہتا ہے کہ نہیں پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ جا کر دیکھ کر آؤ مار کر آنے کا نہیں فرمایا تھا اس چیز کا نام ہے فرما برداری ظاہر تو یہ سچ ہے خوش ہو جائیں گے آج اتنے بڑے دشمن کو قتل کر دیں تو خوش ہو جائیں گے پیارے آقا کا دل خوش ہو جائے گا لیکن فرمایا نہیں پیارے آقا نے فرمایا تھا صرف دیکھ کر آؤ تو دیکھ کر جائیں گے رب کو مروانا ہوگا تو کسی میدان میں خود آ کر مریں گے لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا وہ ابو سفیان بنے وہ مسلمانوں کے سر کے تاج بنے ان کی اولاد سے مسلمانوں کو امیر معاویہ جیسے فاتحین ملے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اطاعت اور فرما برداری تھی اللہ بھی انکل عبارک وہ بوجھ کے جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا رب نے آپ کا وہ بوجھ ہلکا کر دیا آپ کو بہت پیاری بہت خوبصورت جماعت مل گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر کے دن نبوت ملی اور پھر پیر کے دن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے جس دن آپ کا دنیا سے جانے کا دن تھا فجر کی نماز میں آپ تشریف نہیں لا سکے آپ کی طبیعت مبارک علیل تھی آپ نے اپنے خیمے مبارک سے اپنے حضرت مبارک سے پردہ ہٹا کر دیکھا سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کی جماعت کو نماز پڑھا رہے تھے جماعت ادا کر رہے تھے ان کی امامت کر رہے تھے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ آ کر نماز پڑھائیں گے لیکن آپ نے ہاتھ کے اشارے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ صدیق اکبر آپ نماز پڑھائیں اس لیے کہ پیارے آقا کا کام دنیا میں پورا ہو چکا مسلمانوں کے لیے ایک جماعت بن گئی اس جماعت کے امام سیدنا صدیق اکبر بھی مسلمانوں کو مل گئے پیارے آقا کے چہرے پر خوشی کے علامات سے خوشی کے اثرات سے اطمینان کی کیفیت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس چلے گئے اپنے حبیب کے پاس چلے گئے اپنے محبوب کے پاس چلے گئے اور اس دنیا کو دار مفارقت دے گئے لیکن مسلمانوں کو وہ جماعت مل گئی اللہ بھی ان کا کہ جس نے نبوت کے کام کو آگے بڑھایا پیارے آقا کے مشن کو آگے بڑھایا یہ مسلمانوں کی جماعت تھی یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی ذکرت اور ایک انعام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فرمایا گیا ورا پانا کا ذکر کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہر جگہ پر آپ کے نغمے ہوں گے ہر جگہ پر آپ کا ذکر ہوگا جہاں رب کا نام آئے گا وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا کوئی ایمان والا کلمہ پڑے گا اس کا کلمہ آپ کے نام کے ساتھ پورا ہوگا کوئی ایمان والا آزان دے گا اس کی آزان تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک آپ کا نام نہیں آئے گا کوئی ایمان والا نماز ادا کرے گا اس کی نماز تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک آپ کا نام نہیں آئے گا جہاں پر بھی رب کا نام آئے گا وہاں پر رب کے حبیب کا نام آئے گا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا لکا ذکرک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہر جگہ پر آپ کے نغمے ہوں گے ہر زبان پر آپ کی تعریف ہوگی مخلوقات آپ کی تعریف کریں گے جہان آپ کی تعریف کرے گا آسمان آپ کی تعریف کریں گے فرشتے آپ کی تعریف کریں گے انبیاء کرام علی وسلام آپ کی تعریف کریں گے دنیا کی تمام مخلوقات چرند پرند حیوانات جنات سب آپ کی تعریف کریں گے جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا ورا پانا کا ذکر آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں سورت کو پورا کریں گے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین